حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی ابھی اجل نہ ہو تو سات بار اس کے پاس یہ دعا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عظمت اور بڑائی والا اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عنایت فرمائے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے آفیت دے دے گا سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھ